تھمبلینا ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک عورت تھی جو اکیلی رہتی تھی وہ جب سے چھوٹی تھی اس کی تمنا تھی کہ اس کی بیٹی ہو ایک اجلی صبح کو وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ آج اگر اس کی چھوٹی سی بیٹی ہوتی تو وہ اس کے ساتھ کھیلتی اور ساتھ ہی ایک پری ماں اس کے سامنے ظاہر ہوئی کیا ہوا میرے بچے تم کیوں رو رہی ہو میرا دل ہے کہ میری ایک چھوٹی سی لڑکی ہو کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں مل سکتی ہے میں بہت بے بس ہوں اوہ فکر مت کرو یہ کام ہو سکتا ہے پری ماں نے اپنی جادوئی طاقتوں سے اس کے سامنے ایک بیج رکھا میری بچی دیکھو یہ فارمز پہ اگنے والا بیج نہیں ہے اس بیج کو پیار کی بہت گرمائش چاہیے اس کو ایک گملے میں رکھو اور دیکھو پھر کیا ہوتا ہے اور اسے سورج کی روشنی دینا نہ بھولنا شکریہ پریما آپ بہت سخی ہیں اس نے وہ بیج ایک گملے میں بویا اس نے وہ گملہ کھڑکی کے سامنے سورج کی روشنی کے لیے رکھا وہ جلد ہی اگتے ہوئے ایک اچھا خاصا پھول بن گیا جو گلے لالا کی طرح دکھتا تھا اس عورت نے بہت پیار سے اس کی دیکھ بھال کی اور روز اسے پانی دیتی تھی ایک دن اس نے بہت آرام سے اس کی آدھی بند پتیوں کو چوما اور جیسے کوئی جادو ہوتا ہے پھول اپنی پوری جوبن پر کھل اٹھا اندر ایک بہت ہی نازک اور باوقار چھوٹی سی کواری لڑکی تھی یہ میری بیٹی ہے میں اسے تھمبلینا بلاؤں گی یہ میرے انگوٹھے سے زیادہ بڑی نہیں میں تمہاری ماں ہوں بیٹی اور تمہارا نام تھمبلینا ہے پھول نے اسے وہ بیٹی دے دی جیسی اس نے خواب میں دیکھی تھی ایک اخروٹ کا خول تھا جو اس کا جھولا تھا بنفشا کی پتیاں اس کا بستر تھیں اور وہ گلاب کی پتیوں کا کمبل اڑتی تھی دن کے وقت وہ ایک تشتری میں پانی پر بنفشا کی پتی پر تیرتی رہتی اور سفید گھوڑے کے بالوں سے بنے دو چپوؤں سے خود کو چلاتی وہ واقعی بہت خوبصورت نظارہ تھا ایک رات وہ اخروٹ کے خول میں بہت گہری نیند سو رہی تھی ایک بڑا سا مینڈک ایک سوراخ میں سے باہر نکل کر کھڑکی پر آ بیٹھا ہائے کتنی پیاری ہے یہ میرے بیٹے کے لیے بہترین دلہن بنے گی اور اس نے وہ اخروٹ کا خول اٹھایا جس میں وہ ننی تھی اور تھمبلینا کو ایک کول کے پتے میں تیلاب کے بیچ میں چھوڑ دیا ہم نے اسے سوسن کے پتے پر رکھ دیا ہے اب وہ کبھی ہم سے فرار نہیں ہو سکے گی ہرے پتے پر بیٹھی ہوئی اکیلی تھمبلینا رونے لگی وہ نہیں چاہتی تھی کہ مینڈک کا بھیانک بیٹا اس کا شوہر بنے میں کسی بھی طرح تم سے شادی نہیں کر سکتی تم مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتی دوسری طرف ماں نے تھمبلینا کو گھر کے ہر کونے میں تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ اسے نہیں مل سکی مچھلیوں کا ایک جھنڈ تھا جو اس کے نیچے پانی میں تیرتا تھا انہوں نے مینڈک کو دیکھا تھا اور ان کی گفتگو سنی تھی انہیں بہت افسوس ہوا اس لیے انہوں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اس دوران مینڈک اور اس کا بیٹا شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے مچھلیاں ہری ٹہنی کے ارد گرد کٹھی ہو گئیں اور اسے اپنے دانتوں سے کتر ڈالا پتا ٹینی سے جدا ہو گیا اور تھمبلینا تیرنے لگی بہت شکریہ آپ سب لوگ بہت مہربان ہیں تھمبلینا چلی گئی بہت دور جہاں مینڈک اسے ڈھونڈ نہیں سکتے تھے تھمبلینا بہت سی جگہوں سے گزری جہاں ننے پرندوں نے اسے دیکھ کر کہا کتنی پیاری لڑکی ہے جب اندھیرا بڑھنے لگا تو اس نے خود کو پتے سے لپیٹا اور سو گئی مگر اگلی صبح وہ ایسی جگہ جاگی جہاں سورج کی کرنوں سے پانی سونے کی طرح چمک رہا تھا وہ ندی کے آخر کی طرف بڑھ رہی تھی اور تب ایک بڑا سا کیڑا اس کے پاس سے اڑا کیا خوبصورت لڑکی ہے مجھے اسے بچانا چاہیے اس نے فوری طور پر اسے اپنی گرفت میں لیا اور اسے بہت دور ایک جگہ لے گیا آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں مسٹر میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں کچھ دیر بعد جب وہ کیڑے کے گھر پہنچے باقی سب کیڑے جو درخت میں رہتے تھے دیکھنے آ گئے کہ کون آیا دوستو اس پیاری لڑکی کو دیکھو میں اس سے شادی کروں گا اس کی تو صرف دو ٹانگیں ہیں کیا برا نظارہ ہے اس اس کو تو تو دیکھو کے صرف دو ہی ہاتھ ہیں کتنی شرمناک یہ تو انسان جیسی دکھائی دیتی ہے کتنی بدسورت ہے یہ کیڑے نے ان کے ساتھ اتفاق کیا اور غصے میں اسے جنگل کی گہرائی میں چھوڑایا سردیاں آ گئیں برف گرنے لگی اور بیچاری لڑکی سردی سے ٹھٹھرنے لگی اس کے لیے یہ بہت خوفناک سردی تھی وہ چلتی گئی چلتی گئی کھانے اور سہارے کی تلاش میں جو ہی وہ ایک چھوٹے سے گھر کے پاس سے گزری وہ گھر کے دروازے کی طرف گئی اور کھٹکھٹایا باہر ایک چوہیا آئی جو گھر کے اندر رہتی تھی تم کون ہو پیاری سی چھوٹی سی چیز میں جنگل میں گم ہو گئی ہوں مجھے بہت سردی لگ رہی ہے میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں میں یہاں اکیلی رہتی ہوں تم میرے گھر میں آ کر کھانا کھا سکتی ہو تمہیں یہاں گرمائش بھی محسوس ہوگی مگر اس سے پہلے میں تمہارا نام جان سکتی ہوں میں تھمبلینا ہوں تھمبلینا اندر چلی گئی یہ کاٹیج بہت گرم اور آرام دہ تھا اس میں اناج سے بھرا ہوا گودام بھی تھا اور ایک باورچی خانہ جس میں ایک کمرہ تھا شکریہ اپنا کھانا اور گرم جگہ دینے کے لیے تم میرے ساتھ پوری سردیاں رہ سکتی ہو مسز ماؤس آپ بہت مہربان ہیں چویا تھمبلینا کی خوبصورتی سے اتنی حیران تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے یہ ہفتہ ختم ہونے والا ہے آج کوئی ملنے کے لیے ضرور آئے گا ہفتے میں ایک دفعہ میرا ہم مجھ سے ملنے آتا ہے جلد ہی گھنٹی بجی اور وہاں ایک چچوندر کھڑا تھا وہ مخمل کا کالا کوٹ پہن کر ان سے ملنے آیا تھا چچوندر نے اس کی آواز سنی اور اسے اس کی میٹھی آواز سے محبت ہو گئی اس نے اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تو وہ چوہیا کے پاس جا کر کہنے لگا میں تمہیں اپنا سارا کھانا اور گھر دے دوں گا اگر تم میری اس پیاری لڑکی سے شادی کروا دو مسز چویا رئیس چچوندر کو نہ نہیں کہہ سکی ٹھیک ہے میں تیاریاں شروع کرتا ہوں جی سمبلینا اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی سو اگلی صبح اس نے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا جنگل میں پھرتے ہوئے ایک زخمی چڑیا کے پاس جا پہنچی بیچارہ پرندہ یقیناً سٹی سے مر گیا ہوگا جب وہ اس کے اور پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ چڑیا زندہ ہے وہ صرف زخمی تھی کیا تم ٹھیک ہو پیاری چڑیا او نہیں اس کا تو خون بہ رہا ہے تھملینا نے اس ننے پرندے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ مرم پٹی کا سامان چڑیا کے لیے لے آئی فکر مت کرو مسز چڑیا اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی اس کی مرم پٹی کے ساتھ ہی ننی چڑیا اڑنے لگی الوداع پیاری چھوٹے پرندے شکریہ پیاری چھوٹی بچی میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی میں تمہاری کیا مدد کر سکتی جلد ہی اس نے دیکھا کہ چویا اور شچوندر اس کا نام پکارتے ہوئے اس کی طرف آ رہے ہیں او تھمبلینا تم کہاں ہو تھمبلینا نے جو ہی ان کی آواز سنی اس نے چڑیا کو بتایا مسز ماؤس میری شادی مسٹر چھجندر سے کرانا چاہتی ہیں مہربانی کر کے کیا آپ مجھے ان سب سے دور لے جا سکتی ہیں میں مسٹر چھجندر سے شادی نہیں کرنا چاہتی میرے پاس ایک منصوبہ ہے آؤ میرے اوپر سوار ہو جاؤ الوداع مسز ماؤس اس سب کے لیے بہت شکریہ مجھے آپ سے پیار ہے اور میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی چچوندر اور چڑیا تھمبلینا کو اڑتے ہوئے جاتا دیکھ کر چونک سے گئے چڑیا اسے پھولوں کے دیس میں لے گئی جہاں ہر طرح کے پھول تھے اور چھوٹے پرندے تھے جو گاتے تھے یہ تو بہت حسین ہے کیا ہے یہ اسے پھولوں کا دیس کہتے ہیں اور اب میرے جانے کا وقت ہو گیا شکریہ مسز چڑیا آپ سب سے اچھی ہیں تھمبلینا بہت خوش تھی یہ میرا گھر ہے پھول کیسے مہک رہے ہیں پرندے کتنا میٹھا گا رہے ہیں اسے جلد ہی اپنے اصل گھر کی یاد آنے لگی کہ اس کی ماں نے اس کو کتنے پیار کے ساتھ پالا وہ بہت اداس ہوئی اور اب گھر جانا چاہتی تھی مگر اچانک وہاں پھولوں کے دیش کا بادشاہ ظاہر ہوا اس نے تھمبلینا کو دیکھا اور اس کو اس سے پیار ہو گیا میں پھولوں کے دیش کا بادشاہ ہوں اور تم جیسی خوبصورت لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی کیا تم مجھ سے شادی کرو گی اور میری بیوی بنو گی میں تمہیں پھولوں کے دیش کی ملکہ بناؤں گا تھمبلینا نے ایک پل کے لیے سوچا کہ یہاں اب ایک مختلف طرح کا شوہر تھا جو مینڈک کے بچے کیڑے اور مخمل کے کالے کوٹ والے چچوندر سے جدا تھا ہاں اگر تم مجھے میری ماں کے پاس واپس لے جاؤ تو پھر ہم تین وہاں خوش رہیں گے وہ مان گیا اور تھمبلینا کے لیے ایک توفہ لے آیا ان میں سے بہترین ایک بڑی چاندی مکھی کے پروں کا جوڑا تھا جب انہیں اس کے پیچھے باندھا گیا تو وہ بھی پھولوں پر اڑ سکتی تھی ان کی جلد ہی شادی ہو گئی شادی کے بعد بادشاہ اور تھمبلینا اڑ گئے اور ماں کا گھر ڈھونڈ لیا ماں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی او تھمبلینا تم نہیں جانتی میں تمہیں واپس پا کر کتنا خوش ہوں اب میں تمہیں خود سے کبھی جدا نہیں ہونے دوں گی ماں میں آپ سے کبھی جدا نہیں ہوں گی ماں نے ان دونوں کا استقبال کیا اور پھر وہ ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے